عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے ابن ابی ملکہ نے کہ دو عورتیں کسی گھر یا حجرے میں بیٹھ کر موزے بنایا کرتی تھیں ان میں سے ایک عورت باہر نکلی اس کے ہاتھ میں موزے سینے کا سوا چبھو دیا گیا تھا اس نے دوسری عورت پر دعویٰ کیا یہ مقدمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر صرف دعوے کی وجہ سے لوگوں کا مطالبہ مان لیا جانے لگے تو بہت سو کا خون اور مال برباد ہو جائے گا جب گواہ نہیں تو دوسری عورت کو جس پر یہ الزام ہے اللہ سے ڈراؤ اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھو ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم چنانچہ جب لوگوں نے اسے اللہ سے ڈرایا تو اس نے اقرار کر لیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قسم مدعی علیہ پر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو باون